بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ آپریشنل ریسرچ یا او آر آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا اس سے پہلے جب ہم نے سولہ لیکچرس مکمل کیے ہیں اس میں ہم نے بات چیت کی تھی انوینٹری کی اس میں ہم نے بات چیت کی تھی نیٹورک کی یہ کیا چیز ہے او آر کا کورس ہے او آر کیا چیز ہے ایک پورا پروسیس ہے یہ پروسیس کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسٹارٹ ہوتا ہے جناب پرابلم جب آپ دیکھتے ہیں کوئی آبزرو کرتے ہیں پھر اس پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں پھر اس پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں پھر اس کو سالو کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں یہی ایک او آر پروسیس ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں دو سیگمنٹس ہمارے مکمل ہو گئے ہیں آج ہم ہم نے نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آج سے ہم نے نیا سیگمنٹ پڑھنا ہے یا نیا چیپٹر پڑھنا ہے جس کا نام ہے لینئر پروگرامنگ دو چیپٹرس مکمل ہو گئے ہیں تو آج کے چیپٹر جو ہم اسٹارٹ کریں گے اسے ہم کہتے ہیں لینئر پروگرامنگ یہ لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اس سے ہم پرابلم سالو کریں گے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے آ, اگر اس کو ہم پراپر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو ہم نے کیا کہا تھا آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ او آر ایک پورا پروسیس ہے اس کے اندر جہاں پہ آپ پرابلم کو دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں پھر ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد فارمولیٹ کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں تو فارمولیشن اور سولوشن جو ہے یہ بیسیکلی او آر ٹیکنیکس ہیں او آر ٹیکنیکس کو ہم نے مختلف حصوں میں بانٹ لیا تھا ہم نے کہا تھا پہلی ٹیکنیک جس میں میتھمیٹکس انوالو ہوگا اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ یا سمپل لینئر پروگرامنگ بھی اس کو کہتے ہیں تو آج جو ٹاپک ہے وہ لینئر پروگرامنگ یعنی وہ ٹیکنیکس جو لینئر پروگرامنگ سے تعلق رکھتی ہیں جن سے واسطہ ہے اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ دوسری ٹیکنیکس نیٹورک ہوتی ہیں جو میں نے کور کر دی ہیں اس کے بعد انوینٹری ہیں وہ بھی ہم نے کور کر دی ہیں پرابلسٹک ٹیکنیکس اور ادر ٹیکنیکس بعد میں ہم بات چیت کریں گے اب یہ لینئر پروگرامنگ کا سیگمنٹ جو ہے نا کافی بڑا ہے اس کے اندر اس سیگمنٹ میں بھی سب سیگمنٹس ہوں گے جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم بات چیت کریں گے ٹرانسپورٹیشن کی جس میں ہم بات چیت کریں گے اسائنمنٹ کی اور جس میں ہم طریقہ کار معلوم کریں گے کہ لینئر پروگرامنگ پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کا جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی ان ڈیفینیشنس پر بیس کرتا ہے آج کا جو لیکچر ہے وہ کچھ کانسیپٹس کے بارے میں ہے کچھ چیزیں ہم کلیئر کریں گے کچھ افہام و تفہیم کی بات چیت کریں گے کچھ غور و فکر کریں گے دیکھیں گے کہ کیا چیز کیا ہے کون سے پرابلم کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے کیونکہ دنیا کے اندر یا روز مرہ بہت سارے پرابلمس کو مسئلے کو آبزرو کرتے رہتے ہیں اب ہر مسئلے کا حل لینئر پروگرامنگ نہیں ہو سکتی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نیٹ ورک نہیں ہو سکتا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح کا مسئلہ ہے اور اس کے کس ٹیکنیک سے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو اب آج ہم کو بتائیں گے کہ کون سے پرابلمس جو ہیں وہ کلاسیفائی کیے جا سکتے ہیں کہ یہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں لینئر کیا چیز ہے پروگرامنگ کیا چیز ہے پرابلمس کیا چیز ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کریں گے تو آج کے لیکچر میں بات چیت ہوگی کافی سے زیادہ آپ کو ٹرانسپیرنسی دکھائی جائیں گی وہ میں نے اس لیے ٹرانسپیرنسی زیادہ کر دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو یہ جو کنسپٹ ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ ہوں جب ہم اس کو اپنے ورڈس میں بیان کرتے ہیں تو تھوڑی سی کسی نہ کسی جگہ پہ چینج ہو جاتی ہے ویریشن ہو جاتی ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس ایگزیکٹ ڈیفینیشنس ہیں وہ ذرا اچھا رہتا ہے کانسیپٹ الگ چیز ہے ڈیفینیشن الگ چیز ہے ڈیفینیشن میں اگر ایک آدھ ورڈ آپ ایڈ کر دیتے ہیں تو اس ڈیفینیشن کی میننگ شاید چینج ہو سکتی ہے تو کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اس کے ساتھ ڈیفینیشن بھی صحیح پتا ہونی چاہیے تو وہی آج بات چیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ پرابلم بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی لینئر پروگرامنگ نیا سیگمنٹ ہے نیا چیپٹر ہے اب لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے بیسیکلی یہ ایک میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے یا او آر ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے یہ کس لیے یہ ڈیزائن کی جاتی ہے مینیجرس کو ہیلپ کرنے کے لیے مینیجرس کون ہے جو ڈیسیزن لیتے ہیں مینیجرس کہاں پہ ہوتے ہیں فیکٹری میں ہوتے ہیں مینیجرس کہاں ہوتے ہیں انڈسٹری میں ہوتے ہیں مینیجرس کہاں ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ اسٹور میں ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے پولیٹیکل لیول پہ بھی آپ کے پاس دیکھا ہوگا ڈیسیزن میکرس یا مینیجرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو پڑھتے ہیں linear programming is a mathematical or O R techniques design to aid managers in allocating scarce resources such as labour capital or energy among competing activities اب یہ ایک ڈیفینیشن ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ um, ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے اسکرین پہ uh, دی ہے اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب مینیجر آپ کے پاس ایک موجود ہے ایک آپ کی کمپنی ہے جس کے اندر اس نے ڈیسیزن لینے اب ڈیسیزن لینے تو کئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہیں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے کہیں پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے کہیں پہ سیل ہو رہی ہے کہیں پہ پروموشن ہو رہی ہے کہیں پہ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اب جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سب ایکٹیویٹی کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیسے دے دیں لوگ دے دیں ٹائم دے دیں را مٹیریل دے دیں انرجی دے دیں اینڈ سو فور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا اور یہ ساری ایکٹیویٹی ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں اب مثال کے طور سے کہ پروڈکشن ہو رہی ہے پروڈکشن والا پیسے مانگے گا اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن والا را مٹیریل بھی مانگے گا اس کے ساتھ ساتھ جب مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی کچھ ریسورسز مانگے گا کچھ پیسے مانگے گا کچھ اور چیز مانگے گا اب آپ کے پاس پیسے اگر ہزار روپے ہیں آپ نے مارکیٹنگ والے کو بھی پیسے دینے ہیں آپ نے سیلس والے کو بھی پیسے دینے ہیں آپ نے پروڈکشن والے کو بھی پیسے دینے ہیں آپ نے انوینٹری والے کو بھی پیسے دینے ہیں مطلب ساری کی ساری چیزیں ہیں اب یہ ساری ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا کانفلکٹنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہے کمپیٹ کر رہی ہیں اگر آپ نے پروڈکشن میں پیسے زیادہ لگا دیا تو پروڈکشن اچھی ہو جائے گی لیکن اگر مارکیٹنگ کو پیسہ نہیں دیا وہ مارکیٹنگ نہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا آپ کے اسٹور میں پڑا رہے گا انوینٹری میں پڑا رہے گا آپ پہ کاسٹ آتی رہے گی تو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا پیسہ پروڈکشن میں دیں تھوڑا پیسہ مارکیٹنگ میں دیں تھوڑا پیسہ سیلز والوں کو دیں اگر سیلز والوں کے پاس اچھی ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو آگے لے کے نہیں جائیں گے اگر آپ آئس کریم پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر ریفریجریٹڈ وینس نہیں ہیں تو بیکار ہے نا آئس کریم ساری کے ساری آپ پروڈیوس کرتے رہیں گے بیکار ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد پگل جائے گی تو ریفریجریٹڈ وین بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کی پروڈکشن ہے آپ نے وہاں پر بھی دینا ہے یا آپ نے اس کے علاوہ اور دوسری فیسلٹی بھی ان کو پرووائڈ کرنی ہے تو یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ساری کی ساری ایکٹیویٹیز پیدل چل رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں دوسری چیز یہ آپ کے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں یعنی ایک لمیٹڈ ہو سکتی ہیں آپ کے پاس ایک ہزار روپے میں نے ویسے ہی کہا تھا جسٹ فار ایگزامپل آپ ملین کی بات کر سکتے ہیں بلین کی بات کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں لمیٹڈ ہوتے ہیں کتنے بھی بڑے ہو لیکن وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں اب ریسورسز میں کون کون سی چیز ہو سکتی ہیں لیبر ہو سکتی ہے کہ آپ کتنے لیبر رکھ سکتے ہیں دس رکھ سکتے ہیں بیس رکھ سکتے ہیں پچاس رکھ سکتے ہیں سو رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے کیپٹل آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے کیپٹل میں پیسے میں نے بتایا آپ کے پاس ملین ہو سکتا ہے پانچ ملین دس ملین بلین ایک زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا ان کے انفائنائٹ آپ کے پاس کیپٹل ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کے پاس کچھ کیپٹل موجود ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انرجی ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں لائٹس ہوتی ہے آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہوتی ہے آپ کے پاس فیول کے لیے گیس ہوتی ہے آئل ہوتا ہے یا کول ہوتا ہے یا وڈ ہوتا ہے جو بھی آپ کے پاس انرجی کی ریسورسز ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ بھی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ہوتی ہیں اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اگر ساری کے ساری آپ اپنے جو گیجٹس آن کر دیں گے پوری پروڈکشن ایک طرف کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا شاید اتنا لوڈ آپ کی پاس اویلیبل نہ ہو تو جتنا لوڈ ہوتا ہے اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ آپٹیم یوٹیلائز کر لیں اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس انرجی کی سپلائی الیکٹریسٹی کے علاوہ کچھ اور ہے کول ہے یا آپ کے پاس وڈ ہے یا آپ کے پاس آئل ہے تو آپ کو اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا چیز ہو گئی تو لینئر پروگرامنگ ایک خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جو مینیجرس کو ہیلپ کرتی ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کن ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے پرائرٹائز کر کے اپنے پاس جو ریسورسز ہیں جو اسکیئرس ریسورسز ہیں اس کو الوکیٹ کریں دوسرے لفظوں میں یہ کیا چیز ہے جب لینئر پروگرامنگ کی ہم بات چیت کریں گے تو اسکیئرس ریسورسز کی لوکیشن ہوگی ٹھیک ہے نا ونس اگین ہم نے شروع میں جب ڈیفائن کیا تھا او آر کو تو یہی کہا تھا نا کہ اسکیئرس ریسورسز کو ہم الوکیٹ کرتے ہیں تو لینئر پروگرامنگ کے اندر بھی یہی ہے کہ اسکیئرس ریسورسز آپ کے پاس ہیں وہ ریسورسز انرجی کی ہو سکتی ہیں وہ کیپٹل کی ہو سکتی ہیں وہ لیبر کی ہو سکتی ہیں را مٹیریل کی ہو سکتی ہیں سو آن سو فور اس کو آپ نے الوکیٹ کرنا ہے کس میں الوکیٹ کرنا ہے کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز کے جو ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس بیسک لینئر پروگرامنگ ہوگی اب اسی کو فردر اور کلاسیفائی کرتے جائیں گے اور ایکسپلین کرتے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے تاکہ یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے تو پہلی چیز یہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہیلپ کرتی ہے مینیجرس کو کس چیز کے لیے ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز کس کے اوپر ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کمپیوٹنگ ایکٹیویٹیز کے لیے اب ہمارے پاس دوسری ڈیفینیشن ہے کہ L P reflects in the form of a model یعنی یہ جو لینئر پروگرامنگ پرابلمس جو ہوتے ہیں کیا ہے they reflects in the form of a model the organization attempt to achieve some objective frequently maximizing profit contribution maximizing rate of return or minimizing cost in view of limited or constant resources available capital اور labour service level available machine time اور بجٹس یہ وہی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ذرا اور طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ لینئر پروگرامنگ پرابلم جو ہوگا وہ ایک ریپرزینٹیشن ہوگا کسی بھی آرگنائزیشن کی یا کسی بھی ایک انڈسٹری کی یا کسی بھی فیکٹری کی کیا چیز ہے اس کے اٹمپٹ کی کیا چیز وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں پروفٹ بالکل ٹھیک ہے تو کیا کریں گے they would like to maximize their profit profit کیا ہوگا کسی بھی فارم کے اندر ہوگا یا کوئی اگر آپ کے پاس فیکٹری ایسی ہے کہ لاس میں جا رہی ہے تو وہ چاہیں گے کہ منیمائز دی لاس کہ لاسز ہو رہے ہیں کم کریں یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے پہلے آپ دکان لگاتے ہیں تو دکان کے اندر پہلے دن تو لوگ نہیں آتے تو آپ اپنے پاس سے خرچ کرتے جاتے ہیں الٹیمیٹلی اس ہوپ کے اندر کہ آپ کے پاس بعد میں پروفٹ آئے گا تو اس دوران میں جس میں آپ کے پاس پروفٹ نہیں آ رہا اپنے پاس سے خرچ کریں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو لاسز ہو رہے ہیں یہ منیمائز ہو جائیں دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں جو آپ کی جتنی بھی کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے تو یعنی لینئر پروگرامنگ میں دو چیزوں کی ہم بات چیت کریں گے یا تو ہم میکسیمائز کسی چیز کو کرنے کی کوشش کریں گے یا منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن اکنامک فیکٹرز کے اندر کیا ہوگا کہ میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہوگا اور منیمائزیشن آف کاسٹ ہوگی ٹھیک ہے میکسیمائزیشن آف سیلز ہو سکتی ہے منیمائزیشن آف ایکسپینڈیچر ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں میکسیما یا منیما کی ہم بات چیت کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس کچھ کانسٹینٹس ہوگی ہم میکسیمائز کر سکتے ہیں پروفٹ ملین اینڈ بلین کما سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ اسکیئرز ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا بجلی آپ کے پاس کم ہے یا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں موجود ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس دیکھ کے خرچ کرنا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے میکسیمائز کرنا ہے پروفٹ یا منیمائز لاس کرنا ہے اور آپ کے پاس کچھ کانسٹینٹ ریسورسز ہیں ان ریسورسز کی طرف بھی نظر رکھنی ہے ٹھیک ہے جی اب لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے once again linear programming technique can be set to have a linear objective function that is to be optimize either maximize or minimize subject to linear equality or inequality constants and sign restriction on the variables اب یہ جو ڈیفینیشن ہے یہی آگے تک چلتی جائے گی بیسک جسٹ یہی ہے سلائڈ کے اوپر آپ اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا یہ خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ نے ایک ایک پروفٹ کو یا کسی فنکشن کو منیمائز کرنا ہوتا ہے یا میکسیمائز کرتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم آبجیکٹو فنکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آبجیکٹو فنکشن اس کو میں ایکسپلین کروں گا تو پہلی چیز یہ کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہے آپ ڈیفائن کریں گے اس کو اور اس کو یا تو آپ میکسیمائز کریں گے یا آپ مینیمائز کریں گے ٹھیک ہے نا یہ جیسا بھی سوال ہوگا اگر سوال ہوگا کہ منیمائز اے کاسٹ تو آپ نے منیمائز کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس ہوگا میکسیمائز پروفٹ تو آپ میکسیمائز کریں گے اور دوسری چیز یہ کنڈیشن ہوگی کہ آپ کے پاس جو کانسٹینٹس دیوی ہوں گی وہ لینئر ہوں گی لینئر سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ ان کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس اسٹریٹ لائن آئے گی آبجیکٹو فنکشن جو ہوگا وہ بھی آپ کے پاس لینئر ہوگا اور آپ کے پاس جو کانسٹنٹس ہوگی وہ بھی ساری کی ساری لینئر ہوں گی یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ تین چیزیں آئیں گی کہ آبجیکٹو فنکشن جو ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس لینئر ہوگا یعنی جب بھی آپ پلاٹ کریں گے تو ایک اسٹریٹ لائن آئے گی کسی طرح کی اسٹریٹ لائن ہو سکتی ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ بعد میں بتائیں گے لیکن آپ کے پاس یہ پتا ہونا چاہیے کہ آبجیکٹو فنکشن ہمیشہ ایک اسٹریٹ لائن ہوگی in the case of linear programming problem اسی طرح سے جب کانسٹینٹس کو آپ ڈرا کریں گے تو وہ بھی لینئر ہوں گی یعنی کہ اسٹریٹ لائن ہوں گی اسی طریقے سے آپ کے پاس جو فنکشن ہے وہ اس اس کے اندر کچھ ویریبلس ہوں گے ان ویریبلس پہ بھی ہم کچھ کنڈیشن لگائیں گے تو ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں انالائز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ونس اگین لینئر پروگرامنگ کے اندر کیا چیز ہے term linear describe the proper ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کے پاس سارے کے سارے کیا ہیں بالکل لینئر ہیں لیکن اگر ایک کے اندر چینج آئے گا تو دوسرے کے اندر چینج آئے گا ایک کے اندر ویریشن آئے گا تو دوسرے کے اندر ویریشن آئے گا تو یہی چیز یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے اب یہ تین چار پانچ جو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں لیکن ان سب کا جس جو ہے الٹیمیٹلی وہی ہے کہ لینئر پروگرامنگ کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ آپ کے پاس جو بھی ایکسپریشن اگر آئے گا اس ایکسپریشن کو کیا ہوگا وہ ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویریبلس ہیں ایکس اور وائی جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی کہ Y is equal to M X plus C یہ ایک کوشچن ہوتی ہے کہ اس کی اسٹریٹ لائن کی ایکس کے اندر انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وائی جو ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے یعنی ایکس کو بڑھائیں گے تو وائی بھی بڑھے گا یا گھٹے گا ایکس کو گھٹائیں گے تو وائی گھٹے بڑھے گا یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے Y is dependent on X یہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہی چیز یہاں پر ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ایکس کو چینج کریں گے تو وائی کی ویلو بھی چینج ہو جائے گی یا اگر وائی کو چینج کریں گے تو کورسپونڈنگلی ایکس کی ویلو بھی ڈفرینٹ ہوگی اب اس کے ایریاز آف اپلیکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس جگہ اپلائی کی جا سکتی ہے یہ لینئر پروگرامنگ یعنی کہ یہ جو پرابلمس ہیں کہاں سے رائز ہوتے ہیں اور کہاں پہ ان کو ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل لی ہے اس کو دیکھتے ہیں company manufacture agriculture fertilizer it is interest in minimizing cost while meeting certain specified level of nitrogen phosphate and potash by blending together number of raw materials اب یہ ایک فرٹیلائزر فیکٹری ہے آپ نے دیکھو اگر روزانہ اخبار میں اشتہار دیکھتے ہوں گے روزانہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے فرٹیلائزر ہے نا جسے کھاد کہتے ہیں جی یہ کھاد بیچی جاتی ہے بک رہی ہوتی ہے بڑی اچھی اچھی کمپنیز ہیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں بھی باہر میں بھی جو کہ یہ فرٹیلائزر بناتی ہیں اور اس کو بیچتی ہیں اب ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا فرٹیلائزر زیادہ بک رہا ہوتا ہے کسی کا فرٹیلائزر کم بک رہا ہوتا ہے اس کے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک فیکٹر تو یہ مارکیٹنگ اچھی ہے یا ان کا برانڈ اچھا ہے یا ان کی کوالٹی اچھی ہے تو زیادہ تر جو چیز ہوتی ہے وہ کوالٹی پہ جاتی ہے کوالٹی کے اندر کیا چیز ہے اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اب یہ بتاتا ہے اگزامپل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک فرٹیلائزر ہے جس کے اندر کانٹینٹس ہیں کیا نائٹروجن فاسفیٹ اور پوٹاش ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اس کو دوبارہ سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرٹیلائزر فیکٹری ہے جس کے اندر فرٹیلائزر میں تین میجر انگریڈینٹس ہیں ایک نائٹروجن ہے ایک فاسفیٹ ہے ایک پوٹاش ہے اب ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں کہاں سے آتے ہیں کس کس طریقے سے آتے ہیں لیکن یہ تین بیسک انگریڈینٹس ہیں تین کمپوننٹس ہیں اب ہو سکتا ہے کہ نائٹروجن کی کاسٹ زیادہ ہو اور پوٹاش کی کاسٹ کم ہو مجھے پتا نہیں ہے میں ویسی اگزامپل لے رہا ہوں کہ نائٹروجن کی پرائس زیادہ ہے اور پوٹاش کی پرائس کم ہے تو اگر اس کی مکسنگ ایسی کی جائے کہ ہم چاہیں کہ ہمارا ہماری کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پوٹاش ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن جب پوٹاش زیادہ بھر جائے گی سارے اس سیک کے اندر یا اس بوری کے اندر اور جب جا کے کسان لگائے گا تو اس کی فصل میں وہ ریکوائرڈ ریزلٹ نہیں ہوگا کیونکہ تھوڑا سا پوٹاش بھی چاہیے تھوڑا سا اس کے اندر فاسفیٹ بھی چاہیے اور تھوڑا سا نائٹروجن بھی چاہیے نائٹروجن بھی ایک خاص مقدار میں چاہیے اسی طریقے سے فاسفیٹ بھی خاص مقدار میں چاہیے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ سارے کا سارا کاسٹ مینیمائز کرنے کے لیے جی آپ نے پوٹاش بھر کے بھیج دیا ہے no we will not do like this اور کوئی کمپنی اس طریقے سے نہیں کرے گی ہاں ڈیفینیٹلی وہ کرے گی کہ جتنا میکسیمم ہم کم سے کم قیمت والی چیز ڈال دیں یہی چیز کرتے ہیں نا آپ کہ جس جگہ پہ آپ کو کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے تو جتنا آپ کو الاویبل لمٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ وہ چیز ڈال سکتے ہیں تو یہ جو لینئر پروگرامنگ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فرٹیلائزر فیکٹری میں جہاں پہ مکس اینڈ میچ کی بات ہوتی ہے جہاں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے لیکن ایک منیمم لیول چاہیے منیمم لیول کس کا کم سے کم پوٹاش ہونے چاہیے پوٹاش اویلیبل ہونی چاہیے کم سے کم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اس میں اویلیبل ہونی چاہیے اور کم سے کم فاسفیٹ وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے یعنی تینوں کی کوانٹٹی کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے تو یہ کنڈیشن اگر آپ امپوز کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ کانسٹینٹس ڈال رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس آبجیکٹو فنکشن کے اندر کاسٹ کو آپ مینیمائز کرتے ہیں تو جناب پہلی اپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے لینئر پروگرامنگ کی کہ فرٹیلائزر فیکٹری میں جہاں پہ مکس اور میچ کی بات چیت ہو رہی ہو ٹھیک ہے نا یہاں پر کتنے را مٹیریلس ہیں یہاں پہ تین را مٹیریل ہیں ایک را مٹیریل جس کے اندر نائٹروجن کانٹینٹ ہوگا دوسرا را مٹیریل جس میں فاسفیٹ کانٹینٹ ہوگا اور تیسرا جو را مٹیریل جس میں پوٹاش کے کانٹینٹ ہوگا یہ تینوں را مٹیریل کو اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ جو آپ کے پاس ہے وہ منیمم ہو جائے تو یہ جناب چیز پہلی ہے کہ جس کے اندر ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی ایگزامپلس اور بھی بہت ساری لی جا سکتی ہیں جس کے اندر آپ مکسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مکسنگ آف پروڈکٹ کرتے ہیں مکسنگ آف پروڈکٹ کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ جو کام ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے یہ جی بالکل صحیح کا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہے تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں کیمیکل انڈسٹری کے اندر بھی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں کیا چیزیں جو لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس ہیں یعنی وہ پرابلمس وہ پروگرامس جو کہ ان فیکٹریز کے اندر انڈسٹری کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ linear programming has got the application in industry where are uh, involving mixing and matching جس کی ایگزامپل دی تھی فرٹیلائزر فیکٹری ہے کیمیکل فیکٹری ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد دوسری اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں دوسری اپلیکیشن ہمارے پاس کیا چیز ہے an investor wants to maximize his or her rate of return by investing in stocks and bonds the investor can set specific condition that have to be met including availability of capital اب آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ہے یا پانچ لاکھ روپے میں پانچ لاکھ لے لیتا ہوں اب پانچ لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ریٹ آف ریٹرن اچھا ہو یعنی کہ آپ کے پاس جو پانچ لاکھ روپے آپ کے انویسٹ کریں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو کچھ پیسہ تو ملے نا یا آپ کا پیسہ بیکار میں کئی اسکیمس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی اسکیمس ہوتی ہیں کبھی بانڈ خرید لیتے ہیں پرائز بانڈ آپ خریدتے ہیں آپ اس امید کے اندر کہ شاید آپ کا بانڈ نکل آئے تو پیسے بڑھ جائیں گے اس کے بعد آپ کسی انویسٹمنٹ اسکیم کے اندر بینک کے اندر اچھے پروفٹس وغیرہ اویلیبل ہیں انٹرسٹ فری پروفٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر سود کے کوئی کاروبار نہ ہو تو وہاں پہ بھی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ پیسے اچھے آ جائیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ کسی بزنس میں لگا دوں وہاں سے پیسے اچھے آ جائیں پھر آپ کا کوئی دوست کہتا ہے یار مجھے دو میں بزنس کرتا ہوں جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا اب یہ ساری چیزیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں اب آپ سوچتے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے تو میرے پاس ہیں میں کہاں کہاں انویسٹ کروں میں نے بینک میں بھی انویسٹ کرنا ہے اسی طریقے سے میں نے دوست کے ساتھ بھی انویسٹ کرنا ہے میں نے بزنس میں انویسٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا پیسہ گھر میں بھی رکھنا ہے تاکہ خرچ کے لیے استعمال ہو سکے اب یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اب آپ کو یہ پتا نہیں کہ کتنا پیسہ میں کس کس کو دوں تو آپ دوست سے پوچھتے ہیں بھائی تمہارا ریٹ آف ریٹرن کیا ہے یا تم مجھے کتنے پیسے دو گے میں تمہیں اگر ایک لاکھ روپے دوں تو تم اپنے بزنس میں پروفٹ تو کماؤ گے لیکن مجھے کتنا دو گے تو کہے گا کہ جی تقریباً میں آپ کو نو پرسینٹ پر منتھ کے حساب سے کم سے کم تو دوں گا ہی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نو پرسینٹ تو کم سے کم ہے اگر لاس کسی وقت ہو گیا تو شاید میکس جو ہوگا وہ تھری پرسینٹ تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس وقت لاس برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں آپ نے انویسٹ کرنا ہے اسی طریقے سے دوسرے بزنس میں بھی آپ کا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اسی طریقے سے پرائز بانڈ بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں اب پرائز بانڈ آپ خریدتے ہیں ایک لاکھ روپے کے اور اس میں سے کوئی انعام نہیں نکلتا ہے آپ کا تو کیا ہوگا ایک لاکھ روپیہ تو آپ کا بلاک رہے گا یہ نہ بڑھا نہ گھٹا لیکن ایک لحاظ سے شیورٹی ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ رہے گا بزنس کے اندر آپ کے پاس یہ رسک ہے کہ یہ پیسہ کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنس ہیں ان ڈفرنٹ آپشنس کو جب آپ اسٹڈی کریں گے اسٹڈی کرنے کے بعد کیا جائے گا آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشنس آ جائے گی جی آپ ایک لاکھ روپے یہاں خرچ کریں یا انویسٹ کریں سوری یہاں پر کیا کریں پچاس ہزار روپے انویسٹ کریں ادھر آپ دو لاکھ انویسٹ کریں تو ٹوٹل آپ کے پاس انویسٹمنٹ پلان آ جائے گا اب یہ تو بڑی چھوٹی سی بات کی انویسٹ پلان کی پانچ لاکھ کے پیچھے اتنی بڑی ٹیکنیکس وغیرہ استعمال کریں تو جناب یہ بڑی جو نیشنل لیول کی اسکیمس ہوتی ہیں یہ جو کمپنیز بڑی بڑی ہوتی ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں یہ جو بڑے بڑے بینکس ہیں یہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے بینکس ہیں جو اپنی اسکیمس اناؤنس کرتے ہیں کار فائنینسنگ ہوئی اسی طریقے سے ہاؤس کے لونس ہیں یہ سب کے سب اسی کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں تو جو بھی انویسٹر ہے چاہے وہ بینک کنگ انویسٹر ہے یا انڈیویجل انویسٹر ہے وہ اس طریقے سے اس کو اینالائز کر سکتا ہے اور لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کس کس سیکٹر میں کتنا کتنا انویسٹ کیا جائے یہی چیز جو ہے نا اگر نیشنل پلان جو بن رہا ہو جو میں نے پہلے دن مثال دی تھی نا مائکرو اکنامک پلاننگ کی یا مائکرو اکنامک پلاننگ کی تو وہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا ایک پلان بن رہا ہو اور آپ کے پاس ڈفرنٹ سیکٹر ہیں جس میں ایگریکلچر سیکٹر ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے انرجی سیکٹر ہے ایجوکیشن سیکٹر ہے ہیلتھ سیکٹر ہے تو ان سب کے اندر آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس میکسیمم ریٹرن آئے میکسیمم ریٹرن ضروری نہیں ہے کہ ان ٹرمز آف منی آئے ان ٹرمز آف سروسز آ سکتا ہے ان ٹرمز آف فیسلٹیز آ سکتا ہے جو گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے سوشل سروسز ہوتی ہیں جس میں ایجوکیشن شامل ہے جس میں ہیلتھ شامل ہے جس میں یہ روڈس شامل ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے پانی ہے واٹر ریسورسز وغیرہ ہے یہ ڈفرینٹ جگہ پہ الوکیشن کرنا ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جناب اس کی بہت بڑی اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ کے پاس انویسٹمنٹ وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہو اینالائز کر لیں اور then you will get optimum sort of answer next دیکھتے ہیں ایریا آف ایپلیکیشن کیا ہے ہمارے پاس a company wants to the best possible advertising exposure among a number of national magazines and radio and television commercials with in its available capital requirements اب ہمارے پاس کیا چیز ہے ایک کمپنی ہے یہ کمپنی کوئی ایک پروڈکٹ بناتی ہے یا دو پروڈکٹ بناتی ہے مثال کے طور سے کہ صابن بنا رہی ہے مثال کے طور سے ٹوتھ پیسٹ بنا رہی ہے یا مثال کے طور سے کوئی چیزیں پبلش کر رہی ہے مطلب ڈفرنٹ سارٹ آف تھنگس آپ دیکھ لیں روزانہ آپ کے پاس ٹی وی میں سینکڑوں کمرشل آتے ہیں ریڈیو سنیں تو اس میں بھی سینکڑوں کمرشل آ رہے ہوتے ہیں اخبار اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں کمرشل آ رہے ہوتے ہیں تو ایک کمپنی ہے اس نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ مجھے ٹی وی پہ بھی جانا ہے مجھے ریڈیو پہ بھی جانا ہے مجھے اخباروں میں بھی دینا ہے مجھے میگزین میں بھی دینا ہے میں کتنا کتنا پیسہ لگاؤں جو اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے چیف ایگزیکٹو ہے وہ مارکیٹنگ والے کو کہتا ہے یا پبلسٹی والے کو کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو پانچ لاکھ روپے دے دیا آپ کی مرضی ہے کہیں لے کے جائیں اب وہ سوچتا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ اگر ایک اشتہار دوں گا تو اس کی کاسٹ شاید پانچ لاکھ ہو جائے گی ختم ہو جائے گا یا اگر چھوٹا اشتہار دیتا ہوں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اگر میں ریڈیو پہ ہی دیتا ہوں خالی تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا جتنا ٹی وی کے اشتہار کے اوپر آئے گا تو وہ اپنا ایک پلان بناتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دس اشتہار اخبار میں دیں گے دس اشتہار ریڈیو پہ دیں گے پانچ اشتہار میگزین میں دیں گے اور دو اشتہار ہم ٹیلی ویژن میں دیں گے یہ ہمارے پاس میکسیمم کوریج دے گی کیونکہ آپ نے اگر میگزین میں دے دیا تو ہو سکتا ہے کہ جس کلائنٹ کے پاس آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں پہنچے گا اب آپ نے اگر میگزین میں دے دیا تو جو لوگ ہمارے یہاں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان تک تو یہ میسج نہیں پہنچے گا نا وہ پڑھتے ہی نہیں ہے میگزین ہی نہیں پہنچتا وہاں تک تو آپ چاہتے کیا ہیں یا تو ریڈیو کو استعمال کریں گے یا پھر آپ ٹیلی ویژن کو استعمال کریں گے اب آپ نے ٹیلی ویژن پہ اسٹارٹ دے دیا اب ہمارے ملک میں ساری جگہ پہ ٹیلی ویژن کی کوریج نہیں ہے تو وہاں پر ٹی وی پہ پہنچ سوری ریڈیو پہنچ جائے گا تو ریڈیو پہ بھی لانا ضروری ہے ابھی میں نے جو اگزامپل دی تھی نا فرٹیلائزر کی اب بہت سارے جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ٹی وی نہیں پہنچا ہے اب بہت جگہ پہنچ گیا لیکن ابھی بھی کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ٹی وی نہیں پہنچ سکا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کسانوں کے پاس جن کے پاس ٹی وی نہیں ہے یہ میسج پہنچنا چاہیے تو بہترین میڈیم کیا ہوا ریڈیو ہوا تو اب آپ کے پاس یہ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں کون کون سی ایکٹیویٹیز کمپیٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے ٹی وی میں اشتہار دینا ہے آپ نے ریڈیو میں اشتہار دینا ہے آپ نے میگزین میں اشتہار دینا ہے آپ نے کس میں میگزین اخباروں میں اشتہار دینا ہے اس کے بعد ایک اور چیز تو ہم بھول گئے ہم روزانہ نکل کے آتے ہیں گھر پہ گھر سے روڈ پہ دیکھیں تو سینکڑوں بل بورڈ لگے ہوتے ہیں سینکڑوں بینرس لگے ہوتے ہیں سینکڑوں آپ کے پاس پیمفلٹ پھینک رہے ہوتے ہیں ایک ایک اشتہار ٹھیک ہے نا خبردار ہوشیار ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں نا کیا کہتے ہیں جو آپ کے پاس یہ لیفلیٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں کرنی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں کمپیٹ کرنا ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر وہ کیا کر رہا ہے اگر وہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے اور آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں جاتے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہے اگر وہ ٹیلی ویژن میں جا رہا ہے اور آپ ریڈیو پہ جا رہے ہیں تو بھی مسئلہ ہے اگر آپ ریڈیو پہ جا رہے ہیں اور وہ ریڈیو پہ نہیں جا رہا تو اس سے بھی سوچنے والی بات ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس کا اشتہار ریڈیو پہ کیوں نہیں آ رہا جی اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے آپ نے دینا ہے جو کہ خاص ایلیٹ لوگ ہیں جو کہ ریڈیو بہت کم سنتے ہیں تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایکٹیویٹیز کمپیٹ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھنا ہے کہ کٹی میں یا آپ کی جیب میں یا آپ کے بٹوے میں کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس تو پانچ لاکھ روپے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے اب آج کل تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں ہے بہت سارے آ گئے کہ آپ نے ون میں دینا ہے ٹو میں دینا ہے تھری میں دینا ہے فور میں دینا ہے کس میں اشتہار دینا ہے ان کی کاسٹ مختلف ہے پھر اس کے بعد ان کی آؤٹ ریچ مختلف ہے ان کے ٹائمنگس مختلف ہیں ان کے کلائنٹس مختلف ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے مثال کے طور سے کہ یہ جو ایجوکیشن چینل ہے اس میں تو کون لوگ ہوں گے پڑھے لکھے یا جو پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ان کے لیے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے حضرت ان کے لیے اس پہ اگر اس طرح کا اشتہار دیا جائے تو پرابلم آئے گی تو یہ آپ نے اینالائز کرنا ہے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جی میں نے اس جگہ پر اتنے پیسے لگانے ابھی کیسے لگائیں گے جی ہاں اس کے لیے بالکل لینئر پروگرامنگ کی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بتا دے گی کہ جناب اتنا پیسہ یہاں لگائیں اتنا پیسہ یہاں لگائیں آپ کو میکسیمم کوریج مل جائے گی جتنی آپ کوریج لینا چاہتے ہیں اتنی مل جائے گی ٹھیک ہے یعنی جو آپ کا آبجیکٹو ہوگا وہ آبجیکٹو ملے گا جو آپ کے پاس لمیٹیشن ہیں وہ پوری ہوں گی جو آپ کے پاس کانسٹینٹس ہیں وہ پوری ہوں گی اور جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا یعنی کہ ساری جو آپ کی کانسٹینٹس ہے اس میں سے کوئی بھی وائلٹ نہیں ہوگی اس کے باہر اس پیرامیٹر کے اندر نہیں جائیں گے پانچ لاکھ سے زیادہ کیسے انویسٹ کریں گے ہے ہی نہیں پیسہ ہی نہیں ہے پانچ لاکھ کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اور بھی کچھ کنڈیشن لگائی کہ جی مجھے ریڈیو پہ بھی اشتہار دینا ہے کتنا دینا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ ریڈیو پہ آنا چاہیے اوہو تو اب اتنا پیسہ تو ادھر نکال دیں باقی پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کریں اس کے بعد کہنا ہے کہ یار یہ تو میرے دوست کا میگزین ہے اس میں بھی اشتہار دینا ہے آپ نے اچھا چلو ٹھیک ہے دس ہزار روپے ادھر بھی چلے گئے اب یہ کنڈیشن ساری کی ساری یہ ریسٹرکشن ساری کی ساری آپ کے پاس ہوں گی اس کے باوجود بھی آپ پوری آپٹیمم ریزلٹ نکال لیں گے یہی او آر کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی لمیٹیشن ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے وہ ساری کی ساری لمیٹیشن فلفل کرنے کے بعد پھر آپ کو جواب دیتا ہے پھر آپ کو جواب پسند آئے نہ پسند آئے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے آپ چاہتے ہیں کہ ساری کنڈیشن بھی فلفل کرے اور آپ کو پروفٹ بھی مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن سیٹسفائی کریں گے تو اس کے بیسس پہ جو پروفٹ آئے گا وہ وہی ہوگا اگر آپ اس سے کے چرائیں گے تو پھر آپ کے پاس پرابلمس آئیں گے نیکسٹ دیکھتے ہیں ایریا آف ایپلیکیشن یہ کیا ہے and oil refinery blend several raw gasoline additive to meet a car manufacture specification while still maximizing its profit ٹھیک ہے نا اب یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس آئل ریفائنری ہے ابھی میں نے کیمیکل انڈسٹری کی مثال لی تھی ابھی میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی مثال لی تھی ابھی میں نے فرٹیلائزر کی مثال لی تھی اسی طریقے سے آئل کے اندر بھی ابھی جو آئل ہوتے ہیں نا جب آپ دیکھیں پیٹرول تو پیٹرول خاص قسم کے ہوتا ہے ایک پیٹرول نارمل ہوتا ہے ایک ہائی آکٹین ہوتا ہے ایک سپر ہوتا ہے ایک سپریم ہوتا ہے ایک ڈیزل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیٹرول کی گاڑی اور آپ اس پہ ڈیزل ڈال دیں گے تو کیا ہوگا وہ نہیں چلے گی کیونکہ اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اس کے جو کانسٹیچوئنٹس ڈفرینٹ ہیں ٹھیک ہے جس چیزوں سے بنا ہے وہ کمپاؤنڈ وہ ڈفرنٹ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیزل سستا ہوتا ہے پیٹرول سپریم مہنگا ہوتا ہے ہائی آکٹین اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے ہوتا ہے نا اب تو لیٹ فری کی بات ہو رہی ہے تو لیٹ فری اس سے بھی ذرا مہنگا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے اندر کوشش یہ کرتے ہیں آئل فیکٹری والے آئل ریفائنری والے کہ جو سستی چیز ہے وہ ڈالیں لیکن منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے اگر منیمم ریکوائرمنٹ فیول کے اندر پوری نہیں ہوگی تو کمبسن نہیں ہوگا جب کمبشن نہیں ہوگا تو پیٹرول جلے گا نہیں پیٹرول جب نہیں جلے گا تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی جو آپ کے پاس کاربوریٹر ہے یا الیکٹرانک فیول انجیکشن ہے تو اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چاہے کار کو دیکھ لیں چاہے بس کو دیکھ لیں چاہے ٹرک کو دیکھ لیں چاہے بڑی ہیوی ایروپلین کو دیکھ لیں جب آپ ایروپلین کو دیکھیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے بالکل خاص قسم کا اس کو پیٹرول چاہیے اگر وہ پیٹرول وہاں پہ نہیں مل رہا ہے تو پھر جہاز ٹیک آف ہی نہیں کرے گا کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ تو فلفل کرنی ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیمیکلی انالائز کرتے ہیں کہ یہ انگریڈینٹس موجود ہیں یہ انگریڈینٹس موجود ہیں اس کو پاس کر دیتے ہیں یہ تو اب جب انگریڈینٹس بعض سستے ہوتے ہیں بازے مہنگے ہوتے ہیں اگر فیکٹری والے یا یہ ریفائنری والے مہنگے کمپونیٹس ڈالتے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا اس کے یا کاسٹ بڑھا دیں گے تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے بلینڈ کریں کہ ان کو کاسٹ بھی منیمائز ہو جائے اور ان کا پروفٹ بھی میکسیمائز ہو جائے تو یہ چیز اگر کرنا چاہتے ہیں تو آئل ریفائنری میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں میں نے پہلے دن آپ کو جب اگزامپل دی تھی یا دوسرے دن جس میں ہم نے آئل سیکٹر لیا تھا اس آئل سیکٹر کے اندر مختلف آپریشن تھیں ان آپریشن میں یہ بلینڈنگ کی بھی میں بات چیت کی تھی اور میں نے کہا تھا ٹوٹل آئل سیکٹر اگر آپ لینا چاہیں تو اس کی بھی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں اور اس کی پلاننگ کس سے میں نے بتایا تھا میں نے جی ہاں آپ کو بتایا تھا کہ لینئر پروگرامنگ سے اس کی ہم پلاننگ کر سکتے ہیں تو یہ آئل ریفائنری کے اندر جو پلاننگ ہوتی ہے پروڈکشن پلاننگ کرنی ہو تو وہ بھی آپ لینئر پروگرامنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اسکیئرس ریسورسز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی کمپیوٹنگ ایکٹیویٹیز کی بات چیت ہو رہی ہے ایک اور دیکھ لیتے ہیں ایریا آف ایپلیکیشن یہ بڑا اچھا ایریا آف ایپلیکیشن اب یہ سٹی گورنمنٹ ہے یا آپ کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا کسی علاقے کے اندر کچھ فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کرنے چاہتے ہیں کیا فیسلٹیز ہیں کرکٹ گراؤنڈ ہے ہاکی گراؤنڈ ہے فٹ بال گراؤنڈ ہے کچھ سنیما ہال ہے کوئی آپ کے یہاں آڈیٹوریم ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں اب یہ حکومت چاہتی ہے یا کوئی ایک کمپنی چاہتی ہے کہ ہم یہ ساری فیسلٹیز کو ایکوائر کر لیں اور کچھ پیسہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ بھی آپ کو مل جائے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہاکی گراؤنڈ بھی مل جائے یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سنیما بھی مل جائے یا کچھ آڈیٹوریم مل جائے تاکہ فنکشن وغیرہ کر سکیں اب اس سب کی کچھ کاسٹ ہوتی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں باہر چلے جائیں آج کل ہم تو کرکٹ سڑکوں پہ کھیل لیتے ہیں جی سڑکوں پہ تو کھیل لیتے ہیں لیکن اس کی کتنی کاسٹ پے کرتے ہیں خدا خاصہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کسی کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ہم سیف اس کی بات کریں گے پراپر کرکٹ کھیلنی ہے پراپر ہاکی کھیلنی ہے پراپر فٹ بال کھیلنی ہے پراپر ڈرامہ کرنا ہے میوزیکل فنکشن بھی اٹینڈ کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے ساری چیزوں کو کیسے حاصل کریں گے آپ ایسے حاصل کریں گے کچھ پیسہ ایک جگہ انویسٹ کریں گے کچھ پیسہ دوسری جگہ انویسٹ کریں گے کچھ پیسہ تیسری جگہ انویسٹ کریں گے یعنی کہ آپ کے پاس جو آپٹیم پیسہ ہے یہ پیسہ ہے اس کو آپٹیملی آپ یوٹیلائز کرنے کی یا کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک بات ہے نا تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں آپ کے پاس کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ نے پورے دن کرکٹ کا گراؤنڈ لے لیا یا پورے دن آپ نے ہاکی کا گراؤنڈ لیا نہیں ایسا نہیں کچھ دیر کے لیے آپ کرکٹ گراؤنڈ لے لیں کچھ دیر کے لیے آپ ہاکی گراؤنڈ لے لیں تاکہ سب لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے اور ساری ٹیمیں اپنے اپنا کام پورا کر سکیں تو اس طرح کی چیزیں اگر کرنی ہو تو بھی آپ لینئر پروگرامنگ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں بھی آپ کے پاس پیرل ایکٹیویٹیز ہوں اور آپ نے لوکیشن آف ریسورسز کرنی ہو اور ریسورسز آپ کے پاس لمیٹڈ ہوں تو آپ لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جناب سارے مختلف طریقہ کار تھے مختلف اپلیکیشن تھی جو میں نے آپ کو بتا دی جہاں پہ لینئر پروگرامنگ کو بڑی سیفلی اور بڑی سیکیورلی اپلائی کر سکتے ہیں اور جب اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیے گا بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے ہاں، تو یہ اپلیکیشنس کی بات چیت ہو رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینئر پروگرام جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے کیا چیز کیسے سالو کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں آ, کہاں سے آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے وہی چیز آبزرو کرنا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے ڈیفائن کرنے کے بعد فارمولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے فارمولیٹ کرنا ہے فارمولیٹ کرنے کے بعد سالو کرنا ہے یہ لینئر پروگرامنگ جب آپ فارمولیٹ کر لیں گے ابھی میں فارمولیشن کی طرف جاؤں گا جب فارمولیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سالو کرنا ہے سالو کرنے کے بعد جس طریقے کار سے ہم سالو کرتے ہیں اس کو ہم اٹریشن کہتے ہیں یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک اسٹیپ کے بعد جاتے جاتے ہیں پہلے ایک اسٹیپ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک ریزلٹ آیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے آپ پھر دوبارہ سے ایک پروسیس کرتے ہیں اور ایک نیا ریزلٹ آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے نا ایک نیا ریزلٹ آتا ہے اس نئے ریزلٹ کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے ریزلٹ سے بہتر ہے یا خراب ہے اگر بہتر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں اگر خراب ہے تو کہتے نہیں یار پہلے والا ٹھیک ہے اوکے کیا کرتے ہیں in the case of linear programming we try to solve a linear programming problem by step by step method جس کو ہم اٹریشن کہتے ہیں اور ہر اسٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ کس لیے ہوتا ہے کہ پرانے ریزلٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہم جہاں تک اچیو کر لیا ہے جہاں تک ہم نے ایکوائر کر لیا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ تاکہ یہی چیز آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہو جائے linear programming problem is solved in step by step manner each step of the procedure is an attempt to improve on the solution until the best answer is obtain or until it is shown that no feasible answer exist کیا کرنا ہے جی پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ اس سے اچھا اب آپ کے پاس آنسر نہیں ہے جب اس سے اچھا آنسر نہیں ہے تو آپ رک جائیں آپ کہتے ہیں کہ this is the best possible thing یہ کیسے ہوتا ہے آپ جاتے ہیں نا بازار کے اندر کبھی جمعہ بازار میں چلے گئے کبھی اتوار بازار میں چلے گئے تو وہاں آپ جا کے آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور وہ ایک دم دکاندار کہتا ہے کہ جی اس کی قیمت تو ہے سو روپئے آپ کہتے ہیں نہیں پچاس روپے میں لوں گا وہ کہتا ہے نہیں جی پچاس روپے میں نہیں دوں گا پھر اس کے بعد بارگیننگ شروع ہوتی ہے آپ کہتے ہیں میں ساٹھ دوں گا وہ کہتا ہے میں نبے میں دوں گا پھر آپ کہتے ہیں میں پینسٹھ دوں گا وہ کہتے ہیں اسی میں دے دوں گا بس اور الٹیمیٹلی آپ کا سودا ستر پہ ہو جاتا ہے آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ کیوں خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے پانچ روپے پروفٹ مل گیا آپ کیوں خوش ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس سے سستا مجھے مل نہیں سکتا تھا یعنی کہ بیسٹ پاسبل پرائز یا بیسٹ بارگین آپ کو مل گیا وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس کو بھی بیسٹ بارگین مل گیا تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اور بہتر سولوشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ this is our stopping point and this is the answer یہ اگر میں مثال لے لوں کون سی والی مثال جو اخباروں والی تھی جو اشتہاروں والی تھی جو ایڈورٹائزمنٹ والی تھی تو اس میں آپ کہیں گے کہ جی آپ ایک لاکھ روپے ٹی وی پہ لگائیں پچاس ہزار آپ ریڈیو پہ لگائیں دو لاکھ آپ میگزین پہ لگائیں اور جو باقی پیسہ بچ جائے وہ آپ پیمفلیٹس بانٹ دیں تو یہ جناب سولوشن ہے اس سے اچھا سولوشن نہیں ہوگا اس سے زیادہ کوریج آپ کو نہیں ملے گی اتنے پیسوں میں اتنا ہی کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف فارمولیشن کی طرف فارمولیشن کیا چیز ہے کہ آپ نے کوئی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے پرابلم کو آبزرو کرنا ہے اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو فارمولیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سالو کرنا ہے تو اب آتے ہیں ہم تھرڈ اسٹیج کی طرف کہ پرابلم آپ نے دیکھ لیا آبزرو کر لیا اس کو ڈیفائن کر لیا اور فارمولیٹ کرنا ہے اب جو مثال لی ہے نا کہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی مارکیٹ میں پہچان نہیں ہے یا ہم نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نے کمرشلائز کرنا ہے اس کو ہم نے ایڈورٹائز کرنا ہے اس کو ہم نے پبلسائز کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور ان لوگوں تک میسج پہنچ جائے کہ جن تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں کس لیے کہ جو ہمارے پاس پورا اسٹاک پڑا ہوا ہے انوینٹری پڑی ہوئی ہے یہ کسی طریقے سے بک جائے تو یہ آپ نے ڈیفائن کر لیا اور اس کے بعد اس کو فارمولیٹ کرنا شروع کر دیا تو فارمولیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں ڈفرنٹ اسٹیپس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاتا ہوں یہ دیکھیے گا ذرا غور سے اگر کاپی پین سے سنبھال لیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے to formulate a real life problem as a linear program is an art in itself تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے یہ ایک سائنس نہیں ہے یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے دنیا کے پرابلم کو دیکھنا ہے اور اس کو فارمولیٹ کرنا ہے اس کو میتھمیٹیکلی فارمولیٹ کرنا ہے میتھمیٹکس کے ٹرمس میں یا میتھمیٹکس کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ کام ابھی تک کسی کمپیوٹر نے نہیں کیا یہ کام آج بھی انسان کو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہا کہ آرٹ آرٹ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہیں سے آتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی آرٹ ہے it is helpful to isolate the essential element of the problem as a means of asking what the class want and what information can be gained from the has been provided تو آپ نے کیا کرنا ہے وہی او آر کی ڈیفینیشن کیا انفارمیشن اویلیبل ہے اور کیا حاصل کرنا ہے یعنی دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ڈیٹا ہے کیا کیا انفارمیشن ہے اس کو آئسولیٹ کریں جو جو دی ہوئی ہے جتنی بھی سی انفارمیشن دی ہوئی ہے اس کو الگ کر لیں آئسولیٹ کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں الٹیمیٹلی کہ what you want to achieve ultimately کہاں جا رہے ہیں کیا چیز آپ نے پروو کرنی ہے کیا چیز ایکوائر کرنی ہے کہاں تک پہنچنا ہے پروفٹ میکسیمائز کر رہے ہیں کتنا پروفٹ میکسیمائز کر لیں گے آپ اگر آپ کے پاس ایک دفعہ پروفٹ ہزار آ رہا ہے تو اس ہزار کو ملین کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے نا وہ کیسے آئے گا جی ہاں آ سکتا ہے آپ ریسورسز بڑھا دیں ٹھیک ہے آپ کانسٹینٹ ہٹا دیں آپ لمیٹیشن ہٹا دیں وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں کرتے ہیں نا یہ جب چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے یا میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب اس سلائڈ کی مدد سے دو چیزیں ہمارے پاس سامنے کلیئر آتی ہیں کہ جب بھی لینئر پروگرامنگ کریں تو آپ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہو اس کو الگ کریں اس کو غور سے دیکھیں اس کی بیسس پہ آگے چلنا ہوگا ہم نے اور جو چیز آپ نے الٹیمیٹلی ایکوائر کرنی ہے یا جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے اس کو بھی الگ کر لیں آئسولیٹ کر لیں اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آبجیکٹو فنکشن سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز یہ the first step in formulating a problem the objective call the objective function تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا آبجیکٹو الگ کرنا ہے دیکھنا ہے آئسولیٹ کرنا ہے جی کس چیز کی بات چیت ہو رہی تھی آبجیکٹو فنکشن کی بات چیت ہو رہی ہے آبجیکٹو فنکشن کی بات چیت ہو رہی تھی اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے میکسیمائز پروفٹ کرنا ہے یا منیمائز کاسٹ کرنی ہے یا منیمائز آپ نے لاسز کرنے ہیں کسی جگہ پہ لاسز ہو رہے ہوتے ہیں اس لاس کو منیمائز کرنا ہوتا ہے کسی جگہ آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں سروسز کی افیکٹونیس کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے تو آپ نے آبجیکٹو سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے objective function is most important اور سی ای او کی یا جو بھی آپریشن ریسرچ اینالسٹ ہوتا ہے اس کی نظر کہاں ہوتی ہے اس آبجیکٹو فنکشن کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں کس طریقے سے اور لے جا سکتے ہیں کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں کس طرح سے ایفیشنسی کو انہانس کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم افیکٹونیس کو انکریز کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں تو یہ جو آبجیکٹو فنکشن ہوگا نا یہ دیکھنے والی چیز ہے اسی کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ کتنا بڑھ رہا ہے کتنا کم ہو رہا ہے کتنا زیادہ ہو رہا ہے کتنا منیمائز ہو رہا ہے کتنا میکسیمائز ہو رہا ہے تو first and foremost thing is the objective function اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو پہلی چیز آبجیکٹو بڑا کلیئر ڈیفائن ہونا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو دو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور سے کہ وار کا زمانہ ہے یا کچھ آپ کو تھریٹ ہے کسی جگہ سے تو دو طرح سے آپ آپریٹ کرتے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ آپ آفینسو کرتے ہیں جب آفینسو کرتے ہیں تو آپ کی ساری کی ساری فارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے آپ نے آگے جانا ہے آپ نے تیار رکھنا ہے اپنی فورسز کو کہ انہوں نے ایڈوانس کرنی ہے اس میں ایئر فورس بھی شامل ہو سکتی ہے لینڈ فورسز بھی شامل ہو سکتی ہیں نیوی بھی ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ آپ نے ڈیفینس کرنا ہے یا ڈیفینڈ کرنا ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ایک ڈفرینٹ پوزیشن اسٹارٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹریٹجی کرتے ہیں ٹھیک بات ہے نا اسی طریقے سے آپ امتحان میں جاتے ہیں امتحان میں جاتے ہیں ایک دفعہ سو نمبر لینے پورے تو سو نمبر کے لیے تیاری مختلف ہوتی ہے دوسرے ایک اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں نہیں یار صرف چالیس نمبر آ جائے تاکہ میں پاس ہو جاؤں جی ہاں ورچوئل یونیورسٹی میں تو شاید پچاس نمبر پہ پاس ہونا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار پچاس نمبر آ جائیں تو میں پاس ہو جاؤں گا کافی ہے تو کیا کرتا ہے دو تین چار سوال یاد کرتا ہے امتحان میں دے آتا ہے پچاس نمبر آ جاتے ہیں اب اس کی اسٹریٹجی مختلف ہے اس اسٹوڈنٹ کی اسٹریٹجی مختلف ہے جس نے سو نمبر لینے پورے وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا آبجیکٹو ڈفرینٹ ہے اسی طریقے سے اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ نے پروفٹ زیادہ کرنا ہے آپ ایگریسولی جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے جانا ہے کہ یار ٹھیک ہے بک جائے گزارا چل جائے تو آپ دوسری طریقے سے جاتے ہیں اسی طریقے سے کرکٹ کا میچ کھیلنے جاتے ہیں نا جب کیپٹن کہتے ہیں کہ یہ this captain leads from the front جو جاتا ہے وہ ہر میچ جیتنے کے لیے جاتا ہے دوسرا کیپٹن ہوتا ہے یار کسی صورت سے بچ جاؤ کہ اس مرتبہ میچ ہارے نہیں کچھ ٹیمس ایسی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ میچ نہ ہارے ہار رہی ہوتی ہیں تو ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن جو لوگ جیتنے کے لیے جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں ڈفرینٹ فٹنس کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ چیز یہاں پہ بزنس کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہوتا ہے کسی جگہ ایگریسو جانا ہوتا ہے تو مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے اب جیپنیز کو دیکھیں نا انہوں نے کاسٹ میں کیا ہے دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے ان کا آبجیکٹو بالکل ڈفرنٹ ہے دوسری countries like Pakistan like neighbour countries جہاں پہ کار کی پروڈکشن تو ہو رہی ہے لیکن دنیا کی مارکیٹ ابھی کیپچر نہیں کرنی ہے تو ہماری اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے تو اس لیے objective function is very important thing کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے آبجیکٹو میں اگر آبجیکٹو کلیئر ہے تو پھر آپ وہ چیز اچیو کر لیں گے تو very well defined objective achieve the goal اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کانسٹینٹس کہ آبجیکٹو تو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے اور کانسٹینٹس جو ہیں یہ دیٹ مور امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کو یہ جو لمیٹیشنس ہیں جس نے آپ کے پاؤں پکڑے ہوئے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک لاکھ لوگ ہوں گے تو میں اتنی چیز پروڈیوس کر لوں گا اور اتنا پروفٹ کما لوں گا اب ایک لاکھ لوگ آپ کے پاس نہیں ہو سکتے ہم نے تو آپ کو کہا کہ جی آپ ایک ہزار لوگوں سے کام چلائیں جتنا پروڈیوس کر سکتے ہیں پروڈیوس کر لیں اس کے بعد بات کی بات بعد میں کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر کیا چیز ہے مثال کے طور سے کوانٹٹی آف را مٹیریل آپ کے پاس کتنی ہے اویلیبل پھر لیول آف ڈیمانڈ کتنی ہے آپ تو پروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن چیز مارکیٹ میں بکے گی یا نہیں بکے گی پھر اس کے بعد آپ کے پاس مشینری ہے مشینری آپ کے پاس کتنا پروڈیوس کر سکتی ہے سو کر سکتی ہے دو سو کر سکتی ہے ہزار کر سکتی ہے اس کی بھی کوئی لمیٹیشن ہیں اسی طریقے سے بجلی ہے آپ کے پاس یا الیکٹریسٹی کتنی دیر آپ کے پاس اویلیبل ہے کتنے واٹیج اویلیبل ہے کتنی وولٹیج اویلیبل ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو روکتی ہیں a second element of a problem is that there are certain constant on the companies ability to maximise the total contribution these constants are quantity of raw material available the level of demand for the products and the equipment productive capacity یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں کے طور سے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ آپ کی پروفیٹ کو یا آپ کی پروڈکٹیوٹی کو یا آپ کی جو آبجیکٹو فنکشن کو اثر انداز کرتی رہتی ہے آپ نے آبجیکٹو فنکشن تو بہت اچھا رکھا بہت لوفٹی آئیڈیاز ہے وہ اچیو کر لیں گے لیکن نیچے آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس کانسٹینٹ کیا ہے پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم پیریڈ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہے فیسلٹی سب کچھ تو لیکن کتنے ٹائم میں کس وقت آپ چیز یہ پروڈیوس کریں گے تو یہ جو اسٹریٹجی بناتے ہیں یہ پلاننگ بناتے ہیں اس میں لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے چھوٹی ڈیوریشن کی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں a further element is the time period being use the duration may be I the long term اور short term all the time is an important element it is one that has flexibility so that the time horizon may be change as long as the restriction are compatible with the period under consideration time کو بھی آپ کانسٹینٹ بنا سکتے ہیں لیکن اگر ٹائم آپ کے پاس کانسٹینٹ نہیں ہے دوسری را مٹیریل وغیرہ کانسٹینٹ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس یہ جو کچھ بھی آپ آپریشن کر رہے ہیں کس کے اندر کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو کہا کہ یہ چیزیں آپ بنا کے لے آئیں اور آپ جا کے بیٹھ جائیں تین سال میں چار سال میں بنا کے لے آئیں گے نہیں تو یہ کسی وقت آپ کے پاس صرف کانسٹینٹ جو دی ہوئی ہوتی ہیں را مٹیریل میں دی ہوئی ہوتی ہیں یا ریسورسز میں دی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ٹائم کو بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ اوور آل ڈیفائن نہیں کرتے لیکن یہ ہڈن ضرور ہوتا ہے پھر ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں نان نیگیٹو ایک امپورٹنٹ فیکٹر نان نیگیٹو بتانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور سے آپ سے کہا کہ جی آپ کچھ چیزیں بنائیں آپ کی ایک فیکٹری ہے آپ سے کہا کہ کچھ نٹس بنا لیں کچھ بورڈس بنا لیں اور یہ نٹ اور بولٹس ہم آپ سے خرید لیں گے نٹس کی قیمت یہ ہوگی اور بولٹس کی قیمت یہ ہوگی ہم آپ سے خرید لیں گے اب آپ کی مرضی ہے آپ جاتے ہیں جانے کے بعد را مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا نٹ بورڈ بنائے بیچ دیے انہوں نے کہا کہ نٹس کی قیمت ہم یہ رکھیں گے بورڈس کی قیمت یہ رکھیں گے آپ نے کیلکولیٹ کیا آپ نے کہا نٹس میں مجھے اتنا پروفٹ ہوگا بورڈس میں اتنا پروفٹ ہوگا بنائے بنانے کے بعد بیچ دیے آپ کو پروفٹ ہو گیا بڑے خوش ہوئے اب دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ آرڈر لیتے اور گھر جا کے بیٹھ جاتے گھر جا کے بیٹھ جاتے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا تو آپ نے کیا کہا پہلی دفعہ تو میں نے کچھ نٹس بنائے تھے اور بورڈ بنائے تھے اور بیچ دیے تھے لیکن اب میں نے کچھ بھی نہیں بنایا یعنی نٹس بھی زیرو بنا دیے اور بولڈس بھی زیرو لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ نٹس آپ نے مائنس ون بنا دیے یعنی کہ نیگیٹو چیز بنا دی اس کا کیا مقصد ہوا اس کا مقصد یہ ہوا کہ آلریڈی آپ کے پاس جو نٹس بنے ہوئے ان کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا وہ الاؤ نہیں ہوتا ہے یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ویریبلس ہوں گے جو بھی فیکٹرس ہوں گے یا جو چیز آپ بنائیں گے یا جو چیز آپ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں وہ نان نیگیٹو ہوں گے زیرو تو ہو سکتے ہیں پوزیٹو ہوں گے زیرو ہو سکتے ہیں ون ہو سکتا ہے ٹو ہو سکتا ہے تھری ہو سکتا ہے یعنی جو جواب آپ کے پاس آئے گا یہ نیگیٹو میں نہیں آئے گا مائنس فور میں نہیں آئے گا مائنس فائیو میں نہیں آئے گا مائنس ٹین میں نہیں آئے گا یعنی جو آپ کے پاس اپنے پاس چیزیں ہیں وہ آپ نے تباہ نہیں کرنی خراب نہیں کرنی ہے یہ چیز خیال رکھیے گا تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے نان نیگیٹوٹی کہتے ہیں اس کو یا نان نیگیٹو فیکٹر کہتے ہیں تو تین چیزیں ہم نے بتا دی ایک آبجیکٹو فنکشن ہے ایک کانسٹینٹس ہے اور تیسری چیز یہاں پہ ہم نے بتایا کہ جو بھی آپ کے پاس ویریبلس ہوں گے جو آپ معلوم کریں گے وہ ہمیشہ نان نیگیٹو ہوں گے نان نیگیٹو سے مراد کیا ہے zero one two three four five six کوئی نیگیٹو فیکٹر نہیں ہوگا یہ میتھمیٹکس والے ڈیفائن کرتے ہیں نان نیگیٹو اور پازیٹو میں فرق ہوتا ہے خیال رکھیے گا کہ نان نیگیٹو میں زیرو شامل ہوتا ہے پوزیٹو میں ون ٹو تھری فور چیزیں ہوتی ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں the last element is that every product has a likelihood of being made these products are the dependent اور decision variables of course the likelihood of a variables being in answer may change with the price or contribution values usually profit and the nature of the restraints ٹھیک ہے جناب تو یہ آپ کے پاس نان نیگیٹو چیز بھی آ گئی تو یہ ہمارے پاس ساری کی ساری چیزیں بتا دی ہم نے اس کو ذرا سے دوبارہ سے پراپر پرسپیکٹو میں لے لیں ہم نے آج لینئر پروگرامنگ کا چیپٹر اسٹارٹ کیا یہ نیا سیگمنٹ تھا جس کے اندر ہم نے بتایا کہ لینئر پروگرامنگ بیسیکلی کیا چیز ہے یہ قسم کی او آر ٹیکنیکس ہے جو کہ مینیجرس ڈیسیزن میکرس استعمال کرتے ہیں کس وقت جس وقت آپ کے پاس اسکیئرس ریسورسز ہوتے ہیں اور کمپیوٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تو allocation of scarce resources to the computing activities اس کی ہم نے مختلف مثالیں دیں کس کس جگہ پر لینئر پروگرامنگ کو استعمال کر سکتے ہیں میں نے انویسٹمنٹ کی مثال دی میں نے بلینڈنگ کی مثال دی میں نے فرٹیلائزر کی مثال دی اینڈ سو سو فور اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس کے لیے ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جب ہم پرابلم کو فارمولیٹ کرتے ہیں تو جو ڈسینس ویریبل ان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے کیا چیز ہم نے پروڈیوس کرنی ہے جب یہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم میکسیمائز یا منیمائز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کانسٹینٹس ہوتی ہیں لمیٹیشنس ہوتی ہیں ہمارے پاس باؤنڈریز ہوتی ہیں پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کرنے کے بعد اس کو سالو کرتے ہیں سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ریزلٹ آتا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو اور کنڈیشن ہوتی ہیں کنڈیشن ہوتی ہے کہ ٹائم فریم اس میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور جو ڈیسیز ویریبلس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نان نیگیٹو ہوتے ہیں یعنی zero one two three four five six اس کی ویلوز آ سکتی ہیں تو یہاں تک ہم نے آپ کو بتایا اس کے بعد جب بھی آپ کوئی بھی لینر پروگرامنگ کو سالو کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ آپ کے پاس فارمولیشن ہوگی ٹھیک ہے جی سب سے پہلی چیز کیا میں نے بتایا آپ کو کہ فارمولیشن ہوگی اس کو آپ کو فارمولیٹ کرنا پڑے گا اب ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اس میں پہلا جو آرٹیکل ہے وہ فارمولیشن کا ہے تو نیکسٹ لیکچر میں جو ہم اسٹارٹ کریں گے تو ہم یہ فارمولیشن سے اسٹارٹ کریں گے کیا کریں گے ہمارے پاس کوئی ایک پرابلم ہوگا اس پرابلم کو ہم لیں گے اس کو ہم فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ٹرانسفارم کریں گے ہم میتھمیٹیکل لینگویج کے اندر کیا کریں گے ہم جو ڈسٹینس ویریبل ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے کہیں ایکس لکھیں گے کہیں وائی لکھیں گے کہیں زیڈ لکھیں گے کہیں ایکس ون لکھیں گے کہیں ایکس ٹو لکھیں گے ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہم اس کو فارمولیٹ کریں گے فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کے سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ڈفرینٹ سولوشن ہمارے پاس اویلیبل ہیں یہ اگلے دس بارہ لیکچر جو ہیں اسی کے اوپر ہم فوکس کریں گے کیا کریں گے تو پہلے دو تین لیکچرز میں ہم فارمولیٹ کریں گے بہت سارے پریکٹیکل لائف کے ڈیلی لائف کے پرابلمس کو اکٹھا کریں گے اکٹھا کرنے کے بعد فارمولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے جب فارمولیشن آ جائے گی تو اس کا سولوشن اتنا مسئلہ نہیں ہوگا تو آج کے لیکچر کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ہم کیا ڈسکس کریں گے جی formulation of linear programming problems ہم باہر سے جا کے ادھر سے جا کے ادھر سے جا کے بہت سارے پرابلمس اکٹھے کر لیں گے اکٹھے کرنے کے بعد ڈیفائن کریں گے کیا چیز ڈسئنس ویریبل پھر کیا ڈیفائن کریں گے آبجیکٹو فنکشن اور اس کے بعد کیا آئیڈینٹیفائی کریں گے کانسٹینٹس تو الٹیمیٹلی کیا کریں گے ڈسینس ویریبل کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ چیزیں ہوں گی تین چار لیکچر کے بعد ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی بہت ساری چیزیں آبزرو کرنی ہے میں تو پرابلمس آپ کو دوں گا آپ بھی اپنے بہت سارے پرابلمس کو دیکھیں کیا وہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے دن بتایا تھا یا آج بھی بتایا تھا اس طرح کے بہت سارے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں جب یہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو ہمارے پاس سولوشنز آ جائے گا تو لینئر پروگرامنگ کے مختلف سولوشنس ہیں میں آج ان کے ایک آدھ کا نام بتا دوں کہ سمپلیکس میتھڈ سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے جو کہ دو ویریبلس کے اگر آپ کے پاس لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں تو گرافیکل میتھڈ سے بھی سالو کریں گے ایک آدھ ایگزامپل اس کی لوں گا لیکن زیادہ تر ہم جو اپنا ٹائم فوکس کریں گے وہ سمپلیکس میتھڈ کی طرف کریں گے اس کی بیسس کے بعد پھر ہم ٹرانسپورٹیشن اور اسائنمنٹ پرابلمس کو سالو کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آج کے لیکچر میں جس میں ہم نے سوچنے کی باتیں کی ہیں جس میں افام و تفہیم کی بات کی ہے جس میں کانسیپٹ کی باتیں کی ہیں ان کانسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا کہ لینئر پروگرامنگ میں کیا چیز ہوتی ہے لینئر کیا ہوتا ہے پروگرامنگ کیا ہوتی ہے پرابلمس کیا ہوتے ہیں لینئر پروگرامنگ پرابلمس کیا ہوتے ہیں کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں کہاں کہاں اپلیکیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آج ایکسرسائز او آر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے فزیکل اور مینٹل ایکسرسائز جاری رکھیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اور السلام علیکم